بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رہنے والا اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت وألقت ما فيها وتقلت وأذنت لربها وحقت

منبوتیاں کی تبدی پسبل صیرو ان کا نفی اہمی مصوروں جب آسمان شخص اور اپنے رب کا حکم سنے اور اسے بار ہی یہ ہے اور جب زمین دراز کی جائے اور جو کچھ اس میں ہے ڈال دے اور خالی ہو جائے اور اپنے رب کا حکم سنے اور اسے سے ہی یہ ہے اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے پھر اس سے ملنا تو وہ جو اپنا نام اعمال دہنے ہاتھ میں دیا جائے اس سے انقریب سہل حساب دیا جائے گا اور اپنے گھر والوں کی طرف شاد شاد پلٹے گا اور وہ جس کا نام اعمال اس کی پیٹ کے پیچھے دیا جائے وہ انقریب موت مانگے گا اور بھڑکتی آگ بھی جائے گا بے شک وہ اپنے گھر میں خوش ان للی بل بہو تبھی وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم وہ سمجھا کہ اسے پھرنا نہیں ہاں کیوں نہیں بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے تو مجھے قسم ہے شام کی اجالے کی اور رات کی اور جو چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں اور چاند کی جب پورا ہو ضرور تم منزل بمنزل چڑھو گے تو کیا ہوا انہیں ایمان نہیں لاتے اور جب قرآن پڑھا جائے سجدہ نہیں کرتے بلکہ کافی جھٹ لا رہے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو اپنے جی, جی میں رکھتے ہیں تو تم انہیں دردناک عذاب کی بشارت دو مگر جو لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے وہ ثواب ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا